يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیا تم اپنے خلاف اللہ کی سری حجت قائم کر دینا چاہتے ہو آیت ایک سو انچالیس میں منافقین کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی صفت منافقین سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ اے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور انہیں مسلمانوں کا راز نہ دو اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو اپنے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کرو گے اور عذاب کے مستحق بنو گے حاکم کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ کافر کی دوستی حرام ہے زمخشری نے لکھا ہے کہ ساسا بن سوحان نے اپنے بھتیجے سے کہا مومن کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرو اور کافر اور فاجر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ فاجر تمہارے اچھے اخلاق سے راضی ہو جائے گا اور مومن کا تم پر حق ہے کہ اس کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرو